الأمين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس علیہ باحكم الحاكمين بحکم الحاکمین العظيم اللہ اور قسم ہے چاشت کے وقت کی واللیل اذا سجا اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے خوب تاریخ ہو جائے ما ربو کا رب کا و ما قلا آپ کا رب آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا اور نہ ہی بیزار ہے وللآخر و خیر اللہ کا من العلا اور ہر آنے والا دن بعد والا بہتر ہوگا آپ کے لیے پہلے والے دنوں کے مقابلے میں ولاسو فیوتی کا رب کا فتر اور ان قریب آپ کا رب آپ کو دے گا بس آپ خوش ہو جائیں گے علم یجد کا یتیم فعوا کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے یتیم تھے تو جگہ نہیں عطا کی وجد کا فہدا اور یہ کہ آپ شریعت سے ناواقف تھے تو اللہ نے آپ کو ہدایت عطا کی وجد قاََ فغنٰ اور یہ کہ آپ غریب تھے اللہ نے آپ کو غنی بنایا فعم ال فلا تقہر بہرحال یتیم کہ آپ اس کو نہ ڈانٹیں وہ ام فلا تنہر بہرحال سائل کہ آپ اس کو نہ جھڑکیں وہ اماں بنعمت رب کا فحدس اور بہرحال اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کے خوب شکر گزاری بجا لائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لکا صدرک اے نبی کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا و وضانہ ان کا وزرک اور ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو ہلکا نہیں کر دیا ہٹا نہیں دیا وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو جھکا دیا تھا ورفعنا رفعانہ ذکرک اور اے نبی ہم نے آپ کے نام کو بلند نہیں کیا فن نمال عسر یسرا بلا شبہ تکلیف کے ساتھ آسانی ہے بلا شبہ تکلیف کے ساتھ آسانی ہے فیضا فرق تفن سب اور جب آپ فارغ ہو جائیں تبلیغ کے کام سے تو خوب اللہ کو یاد کریں تھک جائیں ویلا رب کا فرغب اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بدین اور قسم انجیر کی و زیتون اور قسم زیتون کی وطور سینین اور قسم طور سینہ پہاڑ کی بحاض البلد الامین اور قسم ہے اس شہر امین یعنی مکہ مکرمہ کی لقد خلق الانسان فی احسن تقویم البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بہت خوبصورت ڈھانچے میں ڈھلا ہے یعنی بہت خوبصورت پیدا کیا ثم رددناہ اسفل الصافلین پھر اس کو ہم ایک گھٹیا عمر یعنی بڑھاپے کی طرف لے جاتے ہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال بجا لاتے رہتے ہیں فلاحم اجر غیر و ممنون ان کے لیے اجر ہوتا ہے جو نہ ختم ہونے والا ہمای و قزب و بدین اے مخاطب کس چیز نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ان خوبیاں سننے کے بعد بھی قیامت کے دن کے بارے میں جٹھلانے کو مجبور کیا ہے علیہ صلی اللہ بحکم الحاکمین کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بہترین فیصلے کرنے والوں میں سے بلا ربنا اعلیٰ ذالک لمن شاہدین یہ سورہ وضحا ہے اور مکی صورت ہے بعض رات نے اس صورت کا شان نزول یوں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی آئی شروع میں تو اس کے بعد آپ نے لوگوں کو بتایا تو پھر چند دن وہی نہیں آئی بعض رات نے چالیس دن لکھا ہے بعض نے کچھ اور لکھے دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے لگے اور اس پریشانی کے زمانے میں مشرقین نے بھی باتیں کرنا شروع کر دیں تیر مارنے شروع کر دیے کہ نبی کے ساتھ نبی کا رب بھی روٹھ گیا ہے وہ بھی ان سے ناراض ہو گئے اب ان کی طرف وہی نہیں بھیجتے بعض رات نے یہ لکھا ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مشرقین مکہ کے پاس مدینہ سے کچھ یہودی لوگ آئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے ابھی مدینہ میں نہیں گئے تھے تو یہودیوں نے آپ کو تین سوال یہودیوں نے مشرقین مکہ کو تین سوال سکھائے کہ اس نبی سے تین سوال پوچھو اگر تینوں کا جواب نہیں دے گا تب بھی نبی نہیں ہے تینوں کا جواب دے دیا تب بھی نبی نہیں ہے ایک کا جواب نہ دے اور دو کا دے دے تو پھر سمجھ لینا کہ نبی ہے سوال یہ ہیں کہ اصحاب کاف کون تھے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سکندر ذوالکرن کون تھا اور تیسرا سوال یہ ہے کہ روح کی کیا حقیقت ہے یہ سوال مشرقین نے کیے یہ تو ان پڑھ لوگ تھے ان کو سکھائے یہود مدینہ نے چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے آپ نے فرمایا کہ جواب دے دیں گے کل جواب دے دوں گا اس میں آپ نے ان شاء اللہ تعالی نہیں فرمایا جس کی وجہ سے چند دن وہی بند رہی پھر وہی آ گئی تو سورہ کاف کی وہ ہے ولا تقول ان لشین انی فعل ذالک غدن اللہ شاہ اللہ کہ اے نبی جب بھی آپ یوں کہیں کہ یہ کام کل ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ان شاء اللہ تعالی ضرور کہا کریں تو یہ جو کچھ عرصہ وہی نہیں آئی جبرائیل نہیں آئے سوالوں کا جواب نہیں دیا تو آپ پریشان ہو گئے اس پریشانی کے بعد یہ وہی آئی کہ آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہوا بس وہ اللہ کی حکمت ہے <clears throat> بعض دفعہ وہی درمیان میں روک لیتے ہیں پہلا سبق صحیح یاد ہو جائے پھر وہی آتی ہے یہ درمیان میں وہی کا نہ آنا یہ کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے اس پر فرمایا وضحا لئی اذا سجا اور قسم ہے چاشت کی چاشت کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بعد سورج آہستہ آہستہ خوب روشن ہو ہوتا جاتا ہے چاش کے بعد ولیل اضا سجا اور قسم رات کی جب چھا جائے جیسے رات شروع ہوتی ہے تو تھوڑی تاریخ ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ رات جو ہے وہ تیز تاریخ ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ انقلاب زمانہ ہے کہ دن آیا رات آئی رات کو اللہ نے ختم کر دیا دن آ گیا پھر دن کو ختم کر دیا تو دن کو ختم کر دیا تو رات آئیے کوئی ناراضگی نہیں اللہ کا اس طرح کا امر ہے لہٰذا <clears throat> آپ کے اوپر چند دن وہی کا نہ آنا یہ بھی ناراضگی کی بات نہیں ہے یہ اللہ کی حکمت کی بات ہے ماودا کا ربو کا وما کلا اور آپ کا رب آپ سے روٹھا بھی نہیں ہے اور نہ کوئی ناراض ہے بیزار ہے بس اس کی حکمت ہے وہی چند دن اس لیے نہیں آئی اور وجہ بھی بتا دی کہ انشاءاللہ کہنا چاہیے ولاخرت و خیر اللہ کا من اللہ یہاں آخرت اور دنیا بھی مراد دی جا سکتی ہے کہ ہر ایمان والے کے لیے آخرت زیادہ بہتر ہوگی دنیا کے مقابلے میں دنیا میں تو ایمان والے نے ہر قدم پر ڈر ڈر کے ہی چلنا ہے کہ یہ ناجائز نہ ہو جائے یہ گناہ نہ ہو جائے یہ اللہ رسول ناراض نہ ہو جائے تو آخرت ایمان والے کے لیے بہتر ہے لیکن یہاں پر مفسرین نے یوں بھی اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ اے نبی ابھی آپ کو <clears throat> ابھی آپ کو نیا نیا ہم نے نبی بنایا ہے اور آپ کے اوپر مشکلیں ہیں آپ کے اوپر ساتھیوں نے ایمان کم لایا ہے ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے آپ کے لیے بہتر ہوگا ہر آنے والا دن گزشتہ دن کے مقابلے میں آپ کے لیے بہتر ہوگا زہری عزت کے لحاظ سے بھی یہ ایمان والے ساتھیوں کے لحاظ سے بھی اور وہی کے زیادہ ہونے کے لحاظ سے قرآن کا زیادہ نازل ہونا بار بار جبرائیل کا ملنا اور مزید اس میں کہ فتح مبین عطا فرمانا معراج کا سفر ہونا وغیرہ ہر آنے والا دن آپ کے لیے پہلے دن کے مقابلے میں گزشتہ دن کے مقابلے میں بہتر ہوگا اور ایسا ہی ہوا زہر شروع میں <clears throat> آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کم ایمان لانے والے لوگ تھے اور پریشانیاں تھیں تو آہستہ آہستہ ایمان والے میں بھی بڑھ گئے اور پھر ہجرت ہوئی تو مدینہ تو ایک قسم کے اسلامی حکومت کی صورت میں سامنے آیا تو عزت میں اضافہ ہوتا گیا شروع میں لوگ چند تھے بعد میں لوگ گویا کہ ہزاروں میں ہو گئے خطب خطبہ حجت الوداع کے موقع پر ایک لاکھ چوبیس ہزار کے لگ بھگ جو حاضرین تھے جو حج میں حاضر تھے ان کی گنتی ہے زہر ہے بہت سارے لوگ کہ وہ مسلمان حج پہ نہیں بھی جا سکے ان کے ساتھ سامان وغیرہ سواری نہیں تھی مدینہ میں بھی کئی رہ گئے تھے وَلَسَوْفَ یوتی رَبُّكَ کا اور عن قریب آپ کا رب آپ کو دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے میں نے اس عید کا مفہوم جمعہ میں بیان کیا تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ اور آپ کو اللہ کیا عطا کرے گا اے نبی کہ آپ راضی ہو جائیں گے اور کون سی نعمتیں باقی ہیں جو اللہ آپ کو دے گا مستقبل میں اور آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے وہ کیا نعمتیں ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں جب میں سفارش کروں گا اپنے گنگار امتیوں کے لیے اور اللہ میرے گنگار امتیوں کو معاف کر دے گا تو میں اللہ سے راضی ہو جاؤں گا یہ نعمت باقی ہے جو آخرت میں ملے گی قرطبی نے تو روایت یوں نقل کی ہے کہ لا ارزا ان احدم من امتی فنار میں اس وقت تک دعا کرتا رہوں گا روتا رہوں گا بے خوش ہوں گا کہ جب تک میرا ایک ایمان والا امتی بھی جہنم میں جا رہا ہوگا ایک امتی بھی ایمان شرط ہے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے اور گناہ اللہ معاف کرے گا تو یہ نعمت ہے جو باقی ہے اور میں رنجیدہ ہوں گا تو پھر جب میرے امتیوں کی مغفرت ہو جائے گی تو مجھے خوشی ہو جائے گی اور یہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں عطا کرے گا بعض رات نے اس صورت کو یوں بھی بیان کیا ہے وضوحا سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتا ہوا چہرہ مراد ہے کہ اے نبی ہم آپ کو زہری اعتبار سے بھی سراج منیر بنا کر بھیجیں گے اور آپ چمکتے جائیں گے دنیا کو روشنی دیتے جائیں گے وہ گمراہ لوگ ہدایت کی طرف آئیں گے یہ دن کی روشنی کی طرف تشبیح ہے اور ولیل اعزاز سجا سے مراد یہ ہے کہ آپ کی زلفوں کی سیاہی سے رات کو تاریکی عطا کریں گے بہرحال اس پر تو بات کی جائے تو بہت اونچی باتیں ہیں بعض رات نے تو اس حد تک لکھا ہے کہ دنیا کی جتنی نعمتیں جہاں کہیں بھی تقسیم ہیں وہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اور صاف کی وجہ سے ہیں جو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبیاں عطا کی ہیں بہرحال علم یجد کا یتیم انفعوا کیا ہم نے آپ کو جب یتیم پایا تو آپ کو جگہ اور ٹکانا نہیں عطا کیا مطلب یہ کہ ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہی چند دن نہیں آئی تو ہم ناراض ہو گئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی شکم مادر میں تھے کہ آپ کے والد کا وفات ہو گئی پھر آپ چند سال میں تھے تو والدہ محترمہ کی وفات ہو گئی پھر آپ دادا کے پاس رہے پھر چند سال کے ہوئے تو دادا کی وفات ہو گئی پھر آپ چاچا ابو طالب کے پاس تھے چاچا ابو طالب بھی کوئی اتنا امیر آدمی نہیں تھے ابو طالب بھی اور کثیر العیال تھے کافی بچے تھے تھوڑے سے چلنے کے لحاظ سے حضرت ابو طالب معذور بھی تھے لیکن ایک سہارا بھی تھا کہ وہ کسی حد تک ایک ہاشمی خاندان کے لحاظ سے وہ آگے آگے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساتھ دیتے تھے ہر لحاظ سے شہب ابی طالب میں جب معصور کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو تو حالانکہ ابو طالب کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ ایمان نہیں لائے تو ان کو بھی ساتھ ہی معصور کیا گیا تھا ابو طالب کو بھی کہ یہ بھی چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ بھی ساتھی ہوں گے اور ابو طالب کی خوبیوں میں یہ بات ہے کہ شہب ابی طالب میں رات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے تھے تو چچا ابو طالب بار بار آپ کے بستر کو تبدیل کرتے تھے کبھی کہتے آپ ادھر ٹھہر جائیں پھر تھوڑی دیر آرام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے آپ اس کونے میں ٹھہر جائیں پھر اس کونے میں خیمے میں ٹھہر جائیں تو ساتھیوں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے تھے اس لیے کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے دشمن کو مخبری ہو کہ یہاں سوئے ہوئے ہیں نبی پاک تو وہ حملہ کرے تو تاکہ اس کا حملہ ضائع جائے کوئی اور ساتھی سویا ہوا ہو کوئی بات نہیں کوئی اور شہید ہو گیا کوئی بات نہیں تاکہ نبی شہید نہ ہو کہ یہ قائد ہے اور اس نے ابھی دنیا میں لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے بہرحال پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لحاظ سے یوں نوازا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ ہو گیا اور وہ مکہ کے تاجر خاندان کی بڑی مالدار عورت تھی وہ سارا سرمایہ ادھر آ گئے اتفاق نہیں پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست بن گئے اور وہ بھی مکہ کے تاجروں میں بڑے مالدار تھے علماء نے لکھا ہے نا کہ تین چیزیں ہیں تین طبقے ہیں جن سے اسلام پھلتا پھولتا ہے ایک علماء حق کا طبقہ اور ایک صاحب ثروت مالدار لوگوں کا طبقہ تاجروں کا طبقہ اور تیسرا مجاہدین کا طبقہ کہ مجاہدین نے تو جہاد کرنا ہے اور مالدار لوگوں نے سرمایہ خرچ کرنا ہے اور علماء حق نے رہبری کرنی ہے کہ اس ترتیب پر آپ نے کام کرنا ہے کہ خلاف شرح نہ ہو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو تاجر عطا کیے مکہ میں ہیں ایک خاتون تاجر جو نکاح میں آ گئی اور ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ تاجر جو آپ کے ساتھی تھے اور بہت پکے ساتھی تھے فرمایا ہم نے آپ کو شریعت عطا کی آپ کو نبی بنایا اور آپ کے پاس مال نہیں تھا ہم نے آپ کو کیسا مالدار بنایا کہ وہ خاتون سارا مال لے کے آ گئی اور آپ یتیم کو جو بھی یتیم ہو اصل میں تو یہ خطاب ہمیں ہے کہ یتیم کو نہیں ڈانٹنا چاہیے کوئی خدمت کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں جا کر سکتا تو اس کو برا بھلا یا ڈانٹنا مارنا نہیں جیسے مشرقین مکہ کرتے تھے رہی بات اب ایک یتیم بچہ سبق پڑھتا ہے سبق نہیں یاد کرتا تو اس لحاظ سے اس کی تنبی یا ڈانٹ وہ تو ٹھیک ہے جو حد کے اندر ہوتی ہے یہ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص وہ وہ گھرانہ سب سے بابرکت ہے جس گھر میں یتیم ہو اور لوگ اس کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں اس کی تعلیم و تربیت بھی اس کی شفقت کا حصہ ہے اور تعلیم و تربیت میں بعض دفعہ ظاہر جلدی اٹھانا ہے یوں کرنا ہے تو وہ اس پر زیادتی نہیں ہے فرمایا وہ گھرانہ سب سے برا ہے کہ جس گھر میں یتیم ہو اور لوگ اس کے ساتھ بد سلوکی کریں مطلب کھانے پینے بے انصافی ہے وہ مسائل فلاطن ہر رہی بات سائل کی اس کو بھی نہیں ڈانٹنا چاہیے ہر روز جو مسجدوں میں آگے پیچھے سوال ہوتا رہتا ہے میں کئی دفعہ بتاتا ہوں کہ صدقات واجبہ تو ان کو نہیں دینے چاہیے جیسے زکوٰۃ ہے فطرانہ ہے یا اس طرح کی چیز جو منت مانی ہوئی ہے واجب صدقہ جو ادا کرنا ہے اس کے لیے مصرف کا ڈھونڈنا ضروری ہے جو صحیح محتاج ہو اس تک پہنچانا چاہیے واجب صدقہ رہی بات بندہ ویسے بھی تو روزمرہ زندگی میں صدقہ نکالتا ہی رہتا ہے نا اللہ کے نام پہ دیتا رہتا ہے تو جو سوال کرتا ہے عام اللہ کے نام پر اس کو دے دینا چاہیے وہ مستحق ہے نہیں مستحق وہ معاملہ اللہ کا اور اس کا ہے بہرحال مسجد کے اندر وہ سوال ذاتی نہ ہو دینا بھی بار چاہیے اماں بنعمت رب کا فحدث اے نبی آپ اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کر کے خوب شکر بجا لائیے اصل میں نعمت پر شکر کی توفیق کی تب ہوتی ہے کہ جب نعمتوں کا تذکرہ ہو دل میں سوچے اللہ نے مجھے یہ دیا یہ دیا وضحا صورت سے لے کر آخر تک حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ صورت شروع کرتے وضحا یا اس کے بعد آخر تک تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیرات پڑھ کے پھر صورت شروع کرتے تھے آپ نے کئی دفعہ قاری عبد الباسط صاحب رحمہ اللہ کی تلاوت سنی ہوگی نا وہ ان صورتوں میں بھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں وہ حدیث میں یہ ہے اس طرح پڑھنا اگلی چونکہ ان صورتوں میں جو وضحا سے آخر تک صورتیں ہیں ان میں اکثر صورتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب کا فضائل کا ذکر ہے جیسے ابھی آپ نے سنا اگلی صورت میں بھی ہے اگلی میں بھی ہے اقرب اس میں رب کل بعض صورتوں میں آخرت کا ذکر ہے اگلی صورت ہے علم نشرح لک صدرک اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اللہ نے خود کھول دیا آپ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے بھی بہت اونچے مقام پر تھے بات سمجھنے سمجھانے میں آپ کو بہت صلاحیت حاصل تھی اور آپ کو یہ لقب حاصل تھا جوام القلم کا کہ آپ مختصر جملہ بولتے تھے اور اس کے مفام مفہوم اور مضمون بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے تو کسی حدیث کی کتاب کو آپ دیکھیں آپ کا جملہ مختصر سا ہے چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اس کے اوپر اتنی شرح ہوتی ہے تو یہ فصاحت و بلاغت تھی آپ کی اور رہی بات پرانے انبیاء علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے مانگ رہے ہیں رب شرح لی صدری ویسر لی امری اے اللہ میرا سینہ کھول دے درخواست ہو رہی ہے اور ادھر اللہ کی طرف سے عطا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا تبلیغ کا بوجھ وئی کا بوجھ اور پریشانیوں کا بوجھ اچھے ساتھی ایک بھی ہو نا ایک بھی ہو بڑی جرت ہو جاتی ہے انسان کو اور جس کو بہت سارے ساتھی اچھے مل جائیں تو بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے فرمایا ہم نے آپ کا تذکرہ ہر جگہ بلند کیا اذان میں نماز میں کلمے میں ہر جگہ میں اور کوئی دعا ہم قبول نہیں کرتے جب کہ اس کے اول آخر میں درود شریف نہ ہو آپ کا تذکرہ ہر جگہ کیا آپ کی شان کو بلند کیا ہے ہر آسانی کے ساتھ ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے ہر تک دنیا میں تکلیف انسان پر آتی ہے انسان سوچے تو راحت کا زمانہ زیادہ ہوتا ہے تکلیف کا زمانہ تھوڑا سا ہوتا ہے صحت کا زمانہ زیادہ ہوتا ہے بیماری کا زمانہ تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن خلق الانسان علوا اذا مس الشر جزوا و مس الخير منوا قران مستخیر و من کہ انسان بے صبرہ ہے ذرا سی تکلیف آئے تو ہائے ہائے میں مر گیا اور ذرا سی راحت آئے تو اکڑ کر چلنے لگ جاتا ہے حالانکہ راحت آئے تو شکر ہے اور تکلیف آئے تو صبر ہے یہ اسلام کا وظیفہ ہے تو ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہوتی ہے ایک عربی شاعر ہے وہ کہتا ہے بکل بلوا ففکر فی علم نشرخ فعصم بین یسرین کررتہو ففرح کہ آپ کو اگر تکلیف ہے کوئی تو سورہ علم نشرخ پڑا کرو تکلیف دور ہو جائے گی اس میں اللہ نے تکلیف ایک بیان کی آسانیاں دو بیان کی ہیں آگے بہت اہم بات بیان ہوئی فرمایا فیضا فرق تفن سب اے نبی جب آپ تبلیغ سے فارج ہو جائیں تو خوب اللہ کو یاد کریں فن سب فن سب اس کو کہتے ہیں کہ آپ یاد کرتے کرتے کرتے تھک جائیں اتنا یاد کریں ہمارے یہاں تو جناب سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے لوگ سمجھتے ہیں بڑا کچھ ہو گیا جی اب کیا کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتا ہے کہ آپ جب رات کو اٹھ کر تجد پڑھتے تھے اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ آپ کی پنڈلیاں مبارک سوج جاتی تھیں پاؤں سوج جاتے تھے پاؤں اور پنڈلیاں دوستوں تبھی سوجتی ہیں کہ جب ان پر مشقت اور مجاہدہ اور محنت ہو جائے اور وہ دو تین گھنٹوں کے بعد سوجنا شروع ہوتی ہیں بہت جلدی نہیں سوجتی تو فرمایا کہ آپ تبلیغ سے فارغ ہو کر خوب اللہ کو یاد کریں رجوع اللہ کریں اس کے بعد سورہ تین کا ذکر ہوا تین انجیر کو کہتے ہیں انجیر اللہ کی طرف سے جنت کا ایک نعمت میوہ ہے جو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے صحت کے لحاظ سے بہت مفید ہے بابرکت چیز ہے اور زیتون کا تیل یا زیتون کا پھل بھی اس کی قسم کھائی یہ بھی جنتی میوہ ہے اور صحت کے لحاظ سے بہت مفید ہے ہم نے تو اپنی صحت کے لیے جناب پکوڑے سموسے اور اس طرح کی چیزیں اپنی بنائی ہوئی ہیں نا اصل چیزیں صحت کے لحاظ سے یہ ہیں بابرکت چیزیں بھی ہیں ان کو ان کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے وطور سینین اور موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ کی قسم کھائی فرمایا حاض البلد الامین قسم اس شہر امین کی یعنی مکہ مکرمہ کی ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا بہت خوبصورت بنایا جتنی کائنات اللہ نے پیدا کی ہے مخلوق پیدا کی سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو بنایا فرمایا سم رددنا اسفل صافرین بعض رات نے اس کا مطلب لکھا ہے کہ یہ کافروں کے لیے کہ ہم کافروں کو آخری عمر میں بڑا ذلیل کر دیتے ہیں الزین آمنو مگر ایمان والوں کا نہیں ایمان والا جتنا تقوی میں آگے جاتا رہ جاتا ہے اس کا چہرہ اور چمکتا جاتا ہے دیکھو کل پرسوں حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی ہے اور وہ سو سال کے لگ بھگ ہیں اور چہرہ ان کا دیکھو ماشاء اللہ کیسے چمکتا جا رہا ہے جتنا ایمان والا اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے وہ تقوی کی زندگی میں جاتا ہے وہ اسفل الصافلین میں نہیں جاتا وہ اور روشنی نور کی روشنی ایمان کی روشنی اس سے چہرے سے متشر ہوتی ہے یہی فرمایا جو ایمان والے ہیں اللہ ان کو اجر غیر ممنون عطا کرتا ہے اللہ سمجھ نصیف